سید حرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رمضان میں روزہ توڑ دیا تھا آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک غلام یا لانڈی آزاد کرے یا دو ماہ کے روزے رکھے یا ساٹھ مساکین کو کھانا کھلائے حدیث نمبر اڑتیس سو تیئیس مسند احمد